امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے اس ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے بلانے کے باوجود دعوت میں شرکت نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکیس